السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعد بعد اما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل ولی من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما و فہما آمین یا رب العالمین آج ہم انشاءاللہ شاء اللہ صورت عمران آیت نمبر ستارہ سے لے کے آیت نمبر پچیس تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یہ پڑھنا قابل قبول فرمائے اللہ رب العزت متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار کہ جن لوگوں کو جنت ملے گی ان لوگوں کی صفات کیا ہے صبر کرنے والے ہیں استقامت سے کام لینے والے ہیں توحید اور احکام الہی پر جمے رہتے ہیں اگر مصیبتیں آ جائیں گھبراتے نہیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ الصابرین صبر سے کام لیتے ہیں وصادقینہ اور سچے ہوتے ہیں سچ بولتے ہیں ولقانتین اور فرما بردار ہوتے ہیں اللہ کے سامنے عاجزی انکساری اور ادب کا اظہار کرتے ہیں ایک آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ امن ہوا قانت اللہ ساجدم وقائم یحدر الآخرت ویرجو رحمت ربی کہ ایک بندہ فرما برداری کرتا ہے اور ایک بندہ فرما برداری نہیں کرتا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندوں کی صفت کیا ہے وہ فرما بردار ہوتے ہیں اور اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں ایک اور جگہ فرمایا اللہ عنفکون فصر ذرا کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں متقی لوگ وہ اللہ کی راہ میں خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں اور ولمستفری نبل اگر ان سے گناہ ہو جائیں غلطیاں ہو جائیں تو اوقات سحری میں اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں اس سے رات کے آخری حصے کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے ایک اور جگہ آتا ہے وبل اسہار ہم یستغفرون کہ سحری کے وقت متقی بندے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر اس وقت نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہا حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے کون دعا کرنے والا ہے میں اس کی دعا قبول کروں کون مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے دوں ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں یہ حدیث صحیح بخاری کتاب و تحجد میں موجود ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شاہد اللہ الہ الا اللہ اللہ اکیلا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی خالق نہیں کوئی رازق نہیں اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے اور جو علم والے ہیں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے علم والوں کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنا ذکر فرمایا فرشتوں کا ذکر فرمایا وہاں ساتھ ہی اول العلم بھی کہا علم والوں کا بھی ذکر فرمایا آیت نمبر انیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ اسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے تمام نے دین اسلام کو اپنایا حضرت آدم علیہ صلاۃ وسلام سے لے کے آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تمام نے دین اسلام کو اپنایا اسی دین کی تبلیغ کی اللہ فرماتے ہیں جو اس دین کو نہیں مانتا اللہ اس کا جلدی حساب لینے والا ہے ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وہ میں یب تک غیر السلام یقبل آخرت جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے گا ایسا بندہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے اور وہ والا جو اس کا دین ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا جو کا وَمَنِ اسلم تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں نا اللہ کے متعلق تو آپ کہہ دیں اسلم تو اللہ میں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا میں بھی متی ہو گیا اور میرے جو فرما بردار ہیں وہ بھی اللہ کے فرما بردار ہو گئے اور اے اہل کتاب اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں کیا تم اسلام لاؤ گے اگر تو اسلام لے آئیں فرما بردار ہو جائیں متی ہو جائیں تو ہدایت پا جائیں گے لیکن اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما بردار نہیں ہوتے تو پھر آپ کے ذمے تو صرف دین اسلام کے پیغام کو پہنچا دینا تھا بس آیت نمبر اکیس اور بائیس میں اللہ رب العزت اہل کتاب کی مذمت بیان فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب وہ اہل کتاب ہیں جن کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کیا بلکہ انہوں نے اللہ کے انبیاء کو اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے رہے جو لوگ انبیاء کے ساتھ دین حق کی دعوت پیش کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے میرے نبی کو قتل کیا میرے انبیاء کو قتل کیا انبیاء کے ساتھیوں کو قتل کیا آپ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دیجیے ان کے اعمال چاہے یہ جتنے بھی دنیا میں اعمال کرتے رہے ہیں تمام ان کے اعمال غارت ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب ایسے ہیں کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے الا کتاب اللہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ہماری نہیں ماننی تو کم از کم اپنی کتاب کی ہی مان لو تو رات کی مان لو انجیل کی مان لو تو یہ کیا کرتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں باتیں ہی نہیں سنتے کیوں ذرا کبھی ان قال لن تمسن النار انار ان کے ذہنوں میں ان کے بڑوں نے یہ باتیں بٹھا رکھی ہیں کہ یہ مانے یا نہ مانے آگ میں تو چند دن جلیں گے بعد میں جنت میں چلے جائیں گے اللہ کہتے ان کی ان خواہشات نے ان کے اس ذہن نے ان کے دین نے بہت دھوکے میں رکھا ہوا انہیں فقی فا جمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے قیامت والے دن اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا کسی پر بھی تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ صادقینہ اور سچ بولنے والے ہیں ولقانتینہ اور فرما برداری کرنے والے ہیں ولمنفقینہ اور خرچ کرنے والے ہیں ولمستغفرینہ اور بخشش طلب کرنے والے ہیں بالاسحار سحری کے وقت میں شاہد اللہ گواہی دی ہے اللہ نے انہو بے شک وہ لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ ہوا مگر وہی ولملائکتوں اور فرشتوں نے بھی گواہی دی و اول العلم اور اہل علم نے بھی گواہی دی کا امن اس حال میں کہ وہ قائم ہے بالقسطی انصاف کے ساتھ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ ہوا مگر وہی عزیز جو بہت غالب ہے حکیم حکمت والا ہے ان الدینہ بے شک دین ان اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام و اسلام ہی ہے وہ مختلف الدینہ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب اللہ مگر ممبادی اس کے بعد کہ آ گیا ان کے پاس علم باغین سرکشی کرتے ہوئے حسد کرتے ہوئے ضد کرتے ہوئے بینہم آپس میں اللہ فرماتے ہیں علم ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے حسد کرتے ہوئے اختلاف کیا ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ بے شک اللہ سری الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے فَإِنْ جو کا پھر اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے فقل تو آپ کہہ دیجئے اسلم تو میں نے جھکا دیا وجہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے ومن اتبان اور انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا من اتبان جنہوں نے میری پیروی کی جنہوں نے میری اتباع کی وکل اور کہہ دیجئے للدینہ ان لوگوں سے اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب ول اور ان ان پڑھوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو فین اسلموں اگر وہ اسلام لے آئیں فقط احتدو تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے وہ ان اگر وہ منہ پھیر لیں تو ان نما تو صرف علیہ کا آپ کے ذمے بلا پیغام پہنچا دینا ہے واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو ان الدینہ بے شک وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں بی آیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ و یقتلون النبیین اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق بغیر حق کے و یقتلون اور وہ قتل کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو جو یا امرون حکم دیتے ہیں بالکستی انصاف کے ساتھ من الناسی لوگوں میں سے انبیاء کو بھی قتل کرتے ہیں اور جو لوگ ان کو انصاف کے ساتھ اللہ کی احکامات کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فبشر ہوں آپ ان کو خوشخبری دیجئے بھی عذاب علیم دردناک عذاب کی اللہ الدینہ یہی وہ لوگ ہیں حابطت اعمالہم ضائع گئے برباد ہوگے ان کے اعمال فت دنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا ددینہ ان لوگوں کی طرف جو او تو دیے گئے نصیباً حصہ من الکتابی کتاب سے یدعونا وہ بلائے جاتے ہیں الا کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب کی طرف لیحکما تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے بے ان کے درمیان سما پھر یتول منہ پھیر لیتا ہے فریقن ایک گروہ من ان میں سے وہم اس حال میں کہ وہ معرض اعراض کرنے والے ہیں ذالک یہ بے اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے کالو کہا لن تمسن النار ہر کس نہیں چھوئے گی ہمیں آگ اللہ مگر ایام معدودات چند دن گنتی کے مگر رہوں اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو فی دینہم ان کے دین کے متعلق ما کانو یفترون ان چیزوں نے جو تھے وہ گڑتے فقیفہ بس کیسے کیا حال ہوگا جب جمع ہم جمع کریں گے ان کو لیوم ان ایسے دن میں لا رہی بفی ہی کہ اس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کا دن وفیت اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا کل ان ہر نفس کو ماں کا سبق جو اس نے کمایا وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین